شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اللہ کا مبارک شاد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے کل پرسوں طلباء کا جامع مدنیہ میں سبق ہو رہا میں ان کی خدمت میرا کر رہا کہ یہ ایک کے دائیں جانب ایک کے دائیں جانب ایک صفر لگائیں تو کون سادہ بنتا ہے دس دو صفر لگائیں تو کون سا ہے سو تین صفر لگائیں ہزار چار صفر لگائیں دس ہزار پھر آگے بڑھ جائیں لاکھ دس لاکھ پھر آگے کروڑ دس کروڑ پھر آگے ارب دس ارب اس سے آگے کھرب دس خرب بھائی مدثر اب آگے بولو خرب سے آگے کیا ہے خرب سے آگے خرب ہاں؟ سے آگے آگے یہ پدم دس پدم آگے نیل دس نیل اس سے آگے بدلاؤ بھائی ہمارے سکول کالے کے بچے ہیں نا بتلائیں آگے کیا ہے آگے سنک سنک دس اور آخری عدد ہے کہ ایک کے دائیں جانب انیس صفر لگائیں تو سنک بنتا ہے جس کو عربی میں تریلیون کہتے ہیں ملین یہ اس کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے ہاں ہاں تو ایک بھائی کہیں لگے ہماری گنتی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں یا کہاں یہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تو سوا تم ان کو شمار نہیں کر سکتے وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَتَوْا وَبَاطِنَا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے یار کہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے ان کی نعمتوں کے ان کے نعمتوں کے سمندر کے سمندر برس رہے ہیں یا اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یا اللہ ہم یہ جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ میں ایک کروڑ پتی تاجر ہے لیکن ان کے منہ میں خوراک کی نالی نہیں ہے ڈاکٹروں نے یہاں گلے میں سوراخ کر کے ایک نالی میدے میں ڈال رکھی ہے اس کے ذریعے خوراک وغیرہ اندر پہنچاتے ہیں بیچارے منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے کوئی پانی نہیں پی سکتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ کوئی ان کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں میٹھی چیز کھا رہا ہوں نمکین چیز کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ چکھنے کی قوت یہ صرف زبان کے اندر ایک باریک پردہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی قوت چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے اس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے یعنی جتنے بھی ذائقے ہیں یا رکھنا ان کو معلوم کرنے کی اللہ نے صلاحیت یہ زبان کے باریک پردے میں رکھی ہے یار آم کا کیا ذائقہ ہے سیب کا کیا ذائقہ ہے کیلے کا کیا ذائقہ ہے سبزیوں کا کیا ذائقہ ہے یہ اللہ نے زبان کے اندر باری پردہ رکھا ہے اسی میں اللہ نے وہ صلاحیتیں چھپا رکھی ہیں ایک خاتون پردے میں بتلائیں لگی یہ زبان کا جو باریک پردہ ہے وہ ختم ہو گیا تو وہ کہنے لگی مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں میٹھی چیز کھا رہا ہوں نمکین چیز کھا رہی جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں تو بہرحال وہ کروڑ پتی تاجر ان کے منہ میں خوراک کی نالی نہیں آ رکھا ڈاکٹروں نے یہاں گڑے میں سوراخ کر کے ایک نالی میدے میں ڈال رکھی ہے اس کے ذریعے خوراک وغیرہ اندر پہنچاتے ہیں بیچارے منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے پانی نہیں پی سکتے آگے اب آپ بتائیں یہ خوراک کی نالی ہم سب کے پاس موجود ہے اور آگ کی نالی ہم سب کے پاس موجود ہے ہم کھانا وغیرہ منہ کریے کھاتے ہیں پانی وغیرہ منہ کریے پیتے ہیں اور وہ کروڑ پتی تاجر عربوں کی دولت موجود اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم بیچارے خوراک کی ایک نالی وہ نہیں لے سکتے اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وقت پر نعمت کی قدردانی کی توفی عطا فرمایا یہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس یہ کتنا قیمتی ہے حضرت حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت کے بعد ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے فرمائے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا ہاں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا ہمیں لیکن ہمارا سانس ہر وقت سفر میں ہے اے بھائی کہیں لگے سانس کبھی سانس نہیں لیتا اس نے دوڑ لگا رکھی ہے قبر کی طرف جا رکھا ہاں میرے پاس وہاں جامع مدنیہ میں ایک ایک بزرگ درمیانی عمر کے تھے تشریف لائے مجھے بتلائیں لگے مجھے بتلائیں لگے کہ روح قبض ہونے کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تو میری روح قبض ہونا شروع ہوئی سینے تک روح قبض ہو گئی بالکل سامنے سے دیواریں یہ ختم ہو گئی اور قبر مجھے سامنے نظر آ رہی تھی سامنے سے دیواریں ختم یا رکھنا لگا ایسے حالت کرسی پر بیٹھے ہوئے بالکل وہ کہتے ہیں سامنے سے دیواریں ہٹ گئیں اور مجھے قبر سامنے نظر آ رہی ہے کچھ دیر کے لیے یہ حالت رہی پر ان کچھ کچھ لمحوں کے لیے یہ حالت رہی تو پھر اس کے بعد وہ حالت ختم ہو گئی پوچھنے لگے اس کا کیا مطلب ہے میں نے اپنے ہر کا فرمان سامنے رکھ کر بتلا دیا کہ یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے یار کہاں کہ آج یہاں سینے تک روح قبض ہوئی ہے ایک دن آئے گا کہ سر تک بھی روح قبض ہو جائے یار کہاں یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں اس میں فکر موت کا بیان بھی آتا ہے فکر موت تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا فکر موت کا مطلب کیا ہے تو ہر فرمائے لگے نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا بس یہ کہ نیکی میں آگے بڑھیں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پھر میں کروں آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آخرت کی تیاری کے بہانے چھپا رکھے ہیں الحمد للہ مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگ آپ حضرات دور دراز سے مختلف علاقوں سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں بھی کوشش کر کے سفر کر کر آتا ہوں راج چناب نگر میں تھا وہاں حاضری دی پھر وہاں سے سفر کر کر چلا پھر ڈھائی بجے پھر جامع مدنیہ پہنچا پھر وہاں طلباء کو سبق پڑھایا پھر وہاں سے جمعے کی تیاری کر کے پھر آپ کی طرف الحمد للہ اللہ تعالیٰ پھر مغرب میں پھر پہنچنا ہے اصل میں اپنے ہر کی مجلس میں حاضری دوں گا الحمد جا کر کوشش کرتا ہوں اپنے ہر ہے اپنے بڑوں کی سائے کی بڑی برکت دیکھی ہے میرا اپنے حضرت سے تقریباً کوئی ستائیس اٹھائیس سال سے بہر کے الحر کے مبارک قدموں کی غرض میں حاضری کا تعلق ہے اللہ پاک کوئی اس گرد کا ذرا نصیب فرما دے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں کبھی تاخیر ہو جاتی کوشش تو کرتا ہوں سوا ایک بجے قریب بات شروع کر دوں لیکن بعض دفعہ سفر میں کوئی تھوڑا بہت کچھ تاخیر ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے رکھا ہم یہ رائبن کے اجتماع پر یہ رائبن کے دوسرے اجتماع پر بارش ہو گئی رائبن کے دوسرے اجتماع پر بارش ہو گئی کچھ مہمان لمبا سفر کر کے دور دراز علاقوں سے تشریف لال ہے تو بارش کی وجہ سے اعلان ہوا کہ قریب قریب جہاں مسادی ہیں وہاں چلے جائیں تو کچھ جماعتیں ہمارے مدرسے میں آ گئی تو وہاں ایک بھائی وہاں جماعت والوں کو تسلی دے رہے کچھ نئے مہمان بھی تھے جو پہلی مرتبہ اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہے پہلی مرتبہ اجتماع میں شرکت کے لیے وہ کوئی پریشان تھے کہ ہم اتنا لمبا سفر کر آئے کہ ہمیں بیان نہیں ملا تو ایک بھائی ان کو تسلی کے لیے کہنے لگے آپ کو بیان ملے نہ ملے آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ پہلے قدم پر مل گئے یار کہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک جذبے کو دیکھتے ہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ کیا معلوم بیان کے بعد خیر کی بات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دل میں داخل ہوتی ہے بیان کے بعد خیر کی بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دل میں داخل ہوتی ہے یارکنہ کیا معلوم کہ آپ کی طلب اور تڑپ کی برکت سے اللہ وہی خیر کی بات اللہ تعالیٰ بغیر بیان کے اللہ القاع فرما دیں یار رکھنا ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا قاضی زہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کالج میں پروفیسر تھے میں نے کیا نا نیک مجلس کی بڑی برکت ہوتی ہے یار کہاں ار کی نیک صحبت کی برکت سے وہ کالج کے بچے وہ پانچ وقت کے نماز کے پابند ہو گئے ان میں سے کئی کئی حضرات حکومت کے بڑے بڑے محکموں میں افسر بھی لیکن اپنی پوری دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ خدا خوفی کے جذبے کے ساتھ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دیانت دین داری کا جذبہ میرا کروں یہ ہر جگہ مطلوب ہے ہے اس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں مدرسے سے نہیں وہ ہماری دکان سے بھی ہے دفتر سے بھی ہے کھیتی باڑی سے بھی ہے ملازمت سے ہر جگہ ہر جگہ یہ جذبہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھو قرآن پا میں سبغت اللہ سبغت اللہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تشبیر رنگ سے دی ہے دین کی تشبیر رنگ سے دی ہے تو ایک بھائی کہیں لگے رنگ وہ ہے جو کپڑوں میں نظر آئے دین وہ ہے جو زندگی میں نظر آ جاتا ہے ہاں الحمدللہ اللہ اللہ اور شریعت متحرہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے آپ دکان میں بیٹھے ہیں وہاں پر رہنمائی کرے گی راستے میں چل رہے ہیں وہاں پر رہنمائی کرے گی کہ راستے میں آپ نے کیسے چلنا ہے یا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ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 فرمائے لگے جب ہمیں پڑھاتے ان کا بارہ نمبر کا چشمہ بارہ نمبر کا چشمہ جب پڑھاتے تو بالکل کتاب یہ آنکھوں کے قریب کر لیتے آنکھوں کے قریب ہے پڑھاتے بالکل نظر نہیں آتا تھا بالکل آنکھوں کے قریب کتاب کر کے پھر پڑھاتے اور سال کے آخر میں سال کے آخر میں سال کے آخر میں ہمیں جب اسباق سے فارغ ہوئے تو ایک ہی دعا دی کہ یا اللہ ان طلباء کو خواندہ خاندہ دونوں میں سمجھ عطا فرما اور عطا فرما یا اللہ آپ کی مہربانی و توفی سے جو کو پڑھا دیا یا اللہ اس میں ہی برکت نصیب فرما جو نہیں ہے یا اللہ وہ بھی آپ ان کو اپنی رحمت سے عطا فرمایا کہاں الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ بعض دفعہ ادب کی برکت سے دعا کی برکت سے خدمت کی برکت سے اپنے والدین کی دعاؤں کی برکت سے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے میرا کروں صدیوں کا سفر اللہ لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں علم قطرہ بھی ہو اللہ اس کو سمندر کر دیتے ہیں اور برکتوں سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمد للہ گھر میں اپنے والدین کی خدمت ان کی دعائیں لینے کی کوشش یہ کبھی کبھی طلبا سے کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ کبھی کبھی یہ سخت مطالعے میں مصروف ہوتا اپنے مطالعے میں تکرار میں مصروف ہوتا لیکن باہر سے کوئی تبلیغ جماعت والے مسجد میں داخل ہوتے تبلیغ جماعت والے میں اپنی کتاب بند کی اور آگے بڑھ کر ان کا بستر اٹھا لیا ان کا سامان اٹھا لیا بڑے میں سامان رکھ دیا پھر جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت کی ضرورت ہوتی وہ کرتا ہے تو الحمدللہ ان کی دعائیں مل جاتی ہے للہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بات بڑی خاموش نے کی یہ تو خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں ابھی سندھ میں تھا دو ہفتے قبل دو تین ہفتے قبل تو وہاں تھر پار کر کا ایک علاقہ ہے وہاں سے ہم آ رہے ہیں اب مجھے نام دے ہے کوٹ تھا نو غار بند وہاں سے واپسی ہو رہی تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اللہ تعالیٰ اب وہ راستے میں بیچارے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا وہ کئی راہگیر ایک موٹر سائیکل پر جا رہے وابٹر کے ملازم تھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ پریشان کھڑے ہیں انہوں نے ان کے پاس اوزار موجود تھے پھر وہ خود ہی گاڑی کو وہ کھولا اور بیٹری نکالی دوسری گاڑی میں ڈالی پھر اس کو چارے کیا پچھلے شہر میں معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی خراب وہی بیچارے کوئی پانچ چھ حضرات موٹر سائیکلوں پر پہنچ گئے اگلے شہر سے گاڑی وہ اپنی سواری لے کر پہنچ گئے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 کی نظر کرم بہت گہری نظر ہے یار واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَا لَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ یار کہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو بہرحال جو بھی اپنے اساتذہ کرام ہیں والدین ہیں بزرگ حضرات ہیں جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھے الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول پر یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہوتے ہیں بعد میں ایک ہم پہلے بس میں سفر کرتے تو میں دیکھتا یا یار کوئی بڑی عمر کے بزرگ آگے یا رکھنا تو بہ فون اپنی سیٹ سے کھڑے گئے اور جگہ دے دیتے یا رکھنا خوشی ہوتی کہ کہ اللہ نے اللہ نے بچوں میں صلاحیت رکھی ہیں بس ان کو نیک ماحول میں رکھیں تو بس یہ چمکتے ہوئے ہی رہیں یار کہاں ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ غلط ماحول سے بچیں غلط صحبت سے بچیں یا ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پھر یہ اندھیرے کے دور میں میرا کروں اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی عطا فرما دیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ نے یہ تین چار روز پہلے ہمارے ایک بھائی اور رائے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں بھائی بیچارے کچھ توبہ کی نیت سے آئے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ میرے حضرت حضرت ہیں حضرت تو بہت خوب جان پڑتال کے بعد پھر بیت فرماتے ہیں یارکن اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت بس نرمی کرنی پڑی یارکن میں فوراً لے لیتا ہوں یار اور اپنے ہر کے سلسلے میں داخل کر دیتا ہوں میں کہ چلو الحمدللہ اصل تو میرے ہر کا ہی فید ہے یار رکھنا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کیوں کہ دائیں بائیں کچھ ایسے اس روپ میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ لوٹ لیتے ہیں یار رکھنا ہوں اور جو بیچارے بے توبہ کی نیت آئے کہنے لگے کہ ہمارے ایک اچھے بھلے ساتھی یار رکھنا کہیں وہ کسی غلط جاب پر بیت ہو گئے اور ان کو نشے پہ لگا دیا نشے پہ لگا دیا شراب پہ ان کو لگا دیا کہتے ہیں وہ ہمارا اچھا بلا ساتھی وہ ضائع ہو گیا کیا تو صحیح رہنمائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ شمائل ترمیدی میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ذکر ہے ملفوظ ذکر ہے فن ضروتا خزون دین کہ جس سے تم دین کو حاصل کر رہے ہو پہلے دیکھ تو لو کہ اس کے نظریات کیسے ہیں کہیں دین کے روپ میں دین کی روح تو نہیں نکال رہے یار آپ حضرات شکر کریں عام جلسوں میں رکھ کر دیتا ہوں آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے اس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 اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ کتنے بہانے چھپا رکھے الحمد للہ کمپیوٹر وغیرہ ہے ضرورت کے درجے میں استعمال کریں بلا ضرورت بچا کریں یہ جو فون وغیرہ ہے اس کے غلط استعمال سے ہی بچا کریں اللہ بلا ضرورت استعمال نہ کیا کریں یار چلو ایک ضرورت کتنی چیز ہے بقر ضرورت استعمال کریں اللہ غلط استعمال نہ کریں یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ گاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ رکھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے میرے پاس فون موجود ہے فون مجھے کرنا نہیں یاد ابھی تک نمبر یاد نہیں کہ کوئی شوق نہیں رہا ان چیزوں کا گھر میں فون کچھ تھوڑا بہت لگا ہوا تھا لیکن مجھے اب تک اس کا نمبر یاد نہیں ہوا چلو کوئی یہ کوئی سادگی نہ سمجھیں چلو میری تو اپنی گزر گئی یار جیسی کوئی کوئی شوق نہیں رہا ان چیزوں کا لیکن ایک سننے کے لیے رکھا ہوا ہے سننے کے لیے رکھا ہوا ہے سننے ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ بعض ایک دفعہ میں جل جلسے سے بیان کر کر واپس آئے واپس آئے تو اچانک وہ فون کی گھنٹی بجی تو ایک خاتون کا فون آئے لگا ہے سکے خاتون کا فون ہے بہت بعض دفعہ کچھ بھی کوئی مجبور حال عورتیں ہوتی ہیں کوئی تھوڑا بہت کو تسلی کا جملہ جملہ کہہ دیتا ہوں بہرحال تو فون کے دوران ایک جملہ کہنے لگی ایک جملہ اس نے کہا کہنے لگی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں یہ کہا ہاں۔ میں نے اپنے حضرت کا فرمان میرے حضرت کا فیض یا رکھا اپنے حضرت کا فرمان سامنے رکھ کر ان کو کہہ دیا آگے کہ دوستی کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے ہاں میں دوستی کے لائق نہیں ہوں کیا رکھنا دوستی کے لائق میرے پیارے مولا ہیں آپ ان سے دوستی لگائیں یا رکھا بس الحمد للہ ہاں مجھ سے تو کوئی دین کی آپ نے بات پوچھنی ہو پوچھیں پوچھے میں کوئی ضرور کی بات وہ میں رہنمائی کر دوں گا دوستی کے لائق میرے پیارے مولا کی ذات ہے جن کی نعمت رات دن کاریں وہ ہے دوستی کا لائق یار کرنا اللہ یہ ہے نا ان سے لگائیں دوستی یار کا رب کی ذات سے لگائیں آگاہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ پر یہ میرے حضرت کا سایہ نہ ہوتا تو خدا پھسلنے سے بچائے یا رکھنا یہ اس قسم کے الفاظ لے ڈوبتے ہیں یا رکھنا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہم یہ بھی تو اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے ہم راستے میں ہیں منزل نہیں راہ گزر یا رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر آپ دیکھ لیں راستے میں آپ دیکھ لیں راستے میں جب راستے میں مسافر ہوتا ہے یار ہم نے وہ کسی چیز سے دل نہیں لگاتا ہے مجھے کو بیرون ملک سفر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے کئی ملکوں کے ایئرپورٹ بڑے خوبصورت قسم کے دے لیکن میں دیکھتا ہوں وہ جہاز سے اترتے ہیں اور بھاگے بھاگے جا رہے ہو جاتے ہیں کوئی ایئرپورٹ کی دیواروں کو دیکھتا تک بھی نہیں آ رہا سب بھاگے بھاگے وہ امیگریشن میں جا رہے ہیں وہاں پر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہاں دل نہیں لگانا دل لگانے کی جگہ اوپر یا رکھا بس ہاں یہاں دنیا کی چیزیں ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں اللہ اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یا رکھنا لیکن آخروں کو نہیں بھولنا یا رکھنا ہر روز جنازے نکل رہے ہیں رکھنا ہم نے بھی جانا یا رکھنا اللہ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 ڈاکٹر مشتاق صاحب ہمارے حرقعیصہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خادم بھی رہے ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ان کے لیے دعائیں مغفرت اور بھی مسلمان مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ لیں الحمد للہ الله الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم یا جو کلام پاک پڑا ہے یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا پھر انبیاء کرام علیہ السلام تبا تابین اولیاء کرام ان کی ارواح مبارکہ کو کچھ پہنچا یا اللہ اس کے وسیلے سے اس کا ثواب ہمارے بھائی محمد مشاق صاحب ان کی والدہ صاحبہ کی روح کو پہنچا قبر کو نور سے منور فرما یا اللہ جتنے مسلمان مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفر فرما سب کی قبر کو نور سے منور فرما یا اللہ ہمارے مہمان ہمارے یہاں پر جمعے میں ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے دور دراز سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما ان کے گھروں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فرض سے پوری فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم